سیدہ عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم لوگ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا یہ علم کے اٹھ جانے کا وقت ہوگا زیاد بن لبید نامی ایک انصاری آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول کیا علم اٹھا لیا جائے گا جبکہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی کتاب موجود ہے اور ہم اپنے بچوں اور عورتوں کو اس کی تعلیم دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو تجھے اہل مدینہ میں سب سے زیادہ سمجھدار لوگوں میں سے سمجھتا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کتابوں والوں یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کی گمراہی اور ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب کی جو صورتحال ہے اس کا ذکر کیا جب جبیر بن نفیر کی سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے عید گاہ کے مقام پر ملاقات ہوئی تو انہوں نے ان کو سیدنا عوف رضی اللہ عنہ کی حدیث بیان کی انہوں نے کہا جی عوف نے سچ کہا پھر انہوں نے کہا اور کیا تم جانتے ہو کہ علم کا اٹھ جانا کیا ہے میں نے کہا جی نہیں انہوں نے کہا اس سے مراد علم کے برتنوں کا اٹھ جانا ہے اور کیا تو جانتا ہے کہ سب سے پہلے کون سا علم اٹھایا جائے گا میں نے کہا جی نہیں انہوں نے کہا نماز میں خوشو اور اس چیز کا اتنا فقدان ہو جائے گا کہ ممکن ہوگا کہ تو خوشو کرنے والا کوئی شخص نہ دیکھے حدیث نمبر تین سو بیس مسند احمد